لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سالین اظام اور برانشی خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب کے پاس آحا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طریقہ کی حضرت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب کرائے معلوم سامنے کرام یہ عنوان آپ کے لیے میرے لیے اور جو ہماری مائیں اور بہنیں خواتین آئی ہوئی ہیں ان کے لیے کوئی نیا انوان نہیں ہے برسوں سے ہم سنتے آئے ہیں آقا کی ذات گرامی کیا ہے سیرت کیا ہے اخلاق کیا ہے کیریکٹر کیا ہے اپنے تو اپنے پرائے بھی آہا کی سیرت کے قائل ہیں انسان تو انسان چرم پرم جما شجر حجر زمین کی مخلوق آسمان کی مخلوق یہ تمام آحا کی ناخواں ہیں نہیں ہے بلکہ آج کے جو فراؤن ہیں ظالم ہیں اور اسلام مسلمان دشمن ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آقا کی ذات گرامی بڑی اونچی ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو دہشت گرد ہے اور متشدد ہے متاثر ہے ہر امریکی صدر نے اس بات کو دہرایا ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں دنیا مانتی ہے آقا کی سیرت آقا کا کردار آقا کا غسلہ سب سے بہترین نمونہ ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے مردوں میں عورتوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں آخر اس کا کیوں نہیں دکھائی دے گا دنیا جانتی ہے آپ کی ذات گرامی اتنی بابرکت اور اتنی مقدس جو چیز آگ سے لگی اللہ نے اس کو چمکا دیا دنیا میں کروڑوں پہاڑ ہیں لیکن جس پہاڑ میں غار ہیرا ہے کائنات کے اندر اللہ نے اس کو قیمتی پہاڑ بنا دیا جبل رحمت بنا دیا اس لیے کہ دنیا کے پہاڑوں کو آقا سے نسبت نہیں اس پہاڑ کی نسبت ہو گئی یہ پہاڑ رحمت والا پہاڑ ہو گیا ارے بہت کو آپ نے فرمایا میں عہد سے محبت کرتا ہوں اور عہد مجھ سے محبت کرتا ہے تو جبل عہد جنتی پہاڑ بن گیا جس اونٹی پر آپ نے سواری کی قیامت تک آنے والی اونٹیوں کے اندر وہ اونٹنی قیمتی ہو گئی کچر پر سواری کی گدھے پر سواری کی گھوڑے پر سواری کی وہ سواری قیمتی ہو گئی آپ کو صدیق ایسے ملا قیامت تک دنیا اس صدیق کا مثال پیش کرنے سے حاضر ہے فاروق ایسے ملا حیدر ایسے ملا ظلموری سے ملا قیامت تک لاکھوں مرتبہ دنیا بار بار جنم لے لیکن آپ کے صدیق اور فاروق کی مثال کائنات میں نہیں پیش کی جا سکتی اللہ نے مکہ مکرمہ دیا آپ کے قدموں کے ستنے میں مکہ پہلے بھی تھا آدم علیہ السلاط سلا کے سلام کے زمانے میں شیش کے زمانے میں نوح کے زمانے میں کائنات بنی مکہ مکرمہ سے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے قدم مبارک کے سبزے میں وہاں وہ برکتیں دی کہا کہ تم اپنی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک رکعت اور میرے محبوب کے شہر میں نماز پڑھو گے ایک لاکھ رکعتوں کے برابر مزید طیبہ گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دی ریاض الجنہ دیا دنیا کے اندر جنت کی زمین دے دی جنت البقی دیا گنڈب قدرہ دیا ایک ایک چیز جاندار بے جان آپ سے لگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیمات میں اس کو چمکا دیا آپ سمجھتے ہیں کہ امت جو آپ کی طرف منسوب ہے ہم کس کی امت ہیں حضرت نوح کی حضرت ابراہیم کی حضرت لوٹ کی حضرت شیز کی حضرت آدم کی ہم کس کے غلام ہیں ہم کس کی امت ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گدھا ایک پہاڑ ایک مٹی کا تودہ قیمتی ہو سکتا ہے تو یہ نسل انسانی جس کو خیر امت کہا گیا جس کو امت وسط کہا گیا کیا اس کا کوئی مقام نہیں کوئی درجہ نہیں اے بے قدری کرنے والے نوجوان تو پہچان نہ پہچان تو جان نہ جان اللہ نے تجھے خیر امت کہا اللہ نے تجھے امت وسط کہا اللہ نے تیرا مقام وہ بنایا کہ تیرے درجے میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی مثال السلام نے کہا اے اللہ میری نبوت میری رسالت لے لیجیے طوریف کو لے لیجیے اور مجھے آقا کے غلاموں میں پیدا کروا لیجیے کتنے پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلام کی دعا کو قبول فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں میرے اور تیرے آقا کے غلام کی طرح امتی کی طرح آپ کی حیثیت ہوگی انجیل پر عمل نہیں کریں گے اپنے زمانے کا کی نماز نہیں پڑھیں گے اپنے زمانے کا روزہ نہیں رکھیں گے امتیوں کی طرح وقتہ نماز پڑھیں گے رمضان کے روزے رکھیں گے اور آقا کی شریعت پر عمل کریں گے کئی پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اس امت کے ایک ایک فرد کی توثیق اور تاریخ اور مقام اور درجہ قرآن پاک میں ملتا ہے حدیث کے اندر ملتا ہے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ عورت شادی شدہ الگ غیر شادی شدہ الگ مرد امیر ہے الگ غریب ہے الگ حاکم ہے الگ محکوم ہے الگ اپنے علاقے میں ہے پردیش میں ہے ایک ایک فرق کی حتیٰ کے آقا سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا نہیں ہوتا مت مسلمہ کی ایک ماں بچہ پیدا نہیں ہوتا حمل کمزور ہے کوئی بیماری ہے حمل گر جاتا ہے آقا نے فرمایا یہ امت کی ماں اور یہ امت کا حمل اتنا قیمتی ہے وہ گرا ہوا حمل اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا داڑھی والے کی نمازی کا حاجی صاحب کا حافظ قرآن کا عالم کا شہید کا مجاہد کا غازی کا مسجد بنانے والے کا یتیم خانہ بنانے والے کا سب کے فضائل سب کے مراتی اور اللہ نے فرمایا کل تم خیر امت ہوئی تجی انداز تم بہترین امت ہو نہ موسا کو ملی نہ عیسا کو ملی نہ آدم کو ملی نہ شیش کو ملی نہ لوہ کو ملی نہ لوت کو ملی ایسی امت کسی پیغمبر کو نہیں ملی بہت قیمتی امت آئی دنیا میں آخر میں اور جنت میں جب تک یہ امت نہیں جائے گی کسی امت کا دوسرا پر قدم رکھنا حرام ہوگا ترتیب میں آئی آخر میں قیامت کے دن بعد انبیاء علیہ السلام السلام کو ان کے قوم انکار کر دیں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو کھڑا کرے گا اور یہ امت پچھلے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کے بارے میں گواہی دے گی کس کی گواہی ہم نے نوح کا زمانہ نہیں دیکھا ہم نے شیش کا زمانہ نہیں دیکھا ہم نے پچھلے پیغمبروں کو نہیں دیکھا ہم اپنے آسا کو دیکھ نہیں پائے لیکن پچھلے پیغمبروں کے حق میں اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا اللہ نے ہمیں وہ درجہ دیا کہ ہماری گواہی بن دیکھے ان کے قوم کے لوگ اعتراض کریں گے اے اللہ نو کے زمانے میں نہیں تھے ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے لو کے زمانے میں نہیں تھے یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں اللہ پوچھے گا مجھے اور آپ کو تو ہم کہیں گے اے اللہ ہمارے پیغمبر نے جو بات ہمیں کہی ہے کہ ہر پیغمبر دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورا کر چکا ہے اے اللہ پیغمبر کی کہی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھی ہوئے معاملے سے زیادہ کر ہمیں اپنے پیغمبر پر اس درجے کی بات ہے جنگل کی ایک سو بیس سفے ہوں گے اسی سفے جناب محمد رسول اللہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور چالیس سطح آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام تک جتنی پیغمبر کی امتیں آئی صرف چالیس سطح اللہ تبارک تعالیٰ بے پنا رحمت کا معاملہ بے پنا کرم کا معاملہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ طالبان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر قیامت کے دن بڑا میری امت کا عجیب معاملہ ہوگا فرمایا کہ اللہ کے حبیب اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کیا بات ہوگی فرمایا تبارک تعالیٰ ایک قوم کو کہیں گے آپ جائیے بخشے بخشائے جنت میں چلے جائیے وہ قوم چلی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ ایک قوم کو کہیں گے کہ تمہارے نیک کامال اور تمہارے مزاوار دونوں کے دونوں برابر خرابر ہیں میں نے اپنے فضل سے کرم کا معاملہ کیا چلے جائیے جنت میں وہ قوم بھی جنت میں چلی جائے گی اب ایک قوم آئے گی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے اتنا بندہ آئے گا تو نے زنا کیا تھا تو نے شراب پی تھی تو نے نماز کو چھوڑا تھا تو نے یہ کیا تھا ہائے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ماں فرمائیے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ سلم کے سستے میں میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول کے چہرے اندر پر مسکراہٹ دیکھی آپ مسکرا رہے تھے تبسم فرما رہے تھے اور فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ آپ نے جو گناہ بیان کیے غلطیاں بیان کی اتنے ہی نہیں یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اللہ فرمائیں گے اس کے بدلے بھی ہم نے ثواب دیا اس کے بدلے ہم نے جنت کا خدا مرتبہ دیا اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن ببلادین حسن اللہ ہمارے گناہوں کے بدلے اللہ ہمیں نیکیاں دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے گا حوض کوثر کا پانی دے گا عرش کا سایہ دے گا کچھ تو بات ہوگی کہ پیغمبر اپنی پیغمبری دے کر اس امت میں آنا چاہتے تھے ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل جو فرشتے ہیں علیہ السلام و السلام اور تمام پیغمبروں کے پاس کتاب لانے والے وہی لانے والے اللہ کا پیغام لانے والے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے عرش کے پاس تم سجدے میں گر جاؤ جبر امین علیہ السلام سجدے میں گر گئے کتنی مدت علماء نے لکھا ہے ستر ہزار سال تک میری اور آپ کی عمر ہارٹ اٹیک نہ آئے ایکسیڈنٹ نہ ہوئے اور ٹرین پٹری سے نہ اترے برین ٹیومر نہ ہو کینسر نہ ہو ایڈس نہ ہو قتل نہ ہو اور مڈر نہ ہو آپ کا حادثہ نہ ہو یہ سب نہ ہو بڑی مشکل سے گاڑی ستر اس عمر کی اوسط عمر ترسٹھ سال ہے آپ کی عمر ترسٹھ سال ہی تھی جو ترسٹھ سال سے اوپر جی رہا ہے وہ اوٹی جی رہا ہے دارالعلوم کے شوائل ترمیزی کے استاد ہیں کوئی کہتا حضرت کے پوچھتے ہوئے کیوں چہرہ ہوتا حضرت میرے ابا حضور کا انتقال ہو گیا میری امی جان کا انتقال ہو گیا میرے دادا کا انتقال ہو اللہ مغفرت کرے بھلی سے رحمت کرے بھائی کیا عمر تھی نہیں اگر ستر سال تھی اسی سال تھی غارت کرے تجھے کہ ترسٹھ سال تو میرے محبوب کی عمر تھی اور زیادہ تھی اور کتنا کیے گا وہ اس امت کی اوسط عمر ترسٹھ سال ہے اگر کوئی حادثہ نہ ہو اور اس میں کتنا وقت ٹی وی کے سامنے سنیما کے سامنے ریبت کرنے میں چوری کرنے میں بدماشی کرنے میں داڑھی مڈا یہ کیوں اٹھ کے جا رہے لوگ جس کو جانا ہو چلا جائے سمجھ گئے دماغ خراب ہے لوگوں کا یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کیا ماحول جس کو جانا ہو چلا جائے یہاں سے اگر بدوا نکلے گی اللہ اس کو غارت کر جانا ہو چلا جائے کوئی شوگر پیشنٹ ہے پیشاب کی کون لگ رکھا ہوا ہے کینسر کا پیشنٹ ہے ابھی بات ابتدائی مرحلے میں مقدمے کی وہ ادھر سے اٹھا وہ ادھر سے اٹھا ستر ہزار سال تک سجدے کے اندر پڑے رہے اور جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو جمر امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ سید الملائی کا ہوں میں مجھے ملائکہ کا فرشتوں کا سردار بنا ہے آپ پانچ مرتبہ سات مرتبہ دس مرتبہ سبحانہ ربی اللہ پڑھیے اور آگے بڑھیے ذرا دکان کی طرف خیال ذرا بیگم کی طرف خیال ذرا اولاد کی طرف خیال ذرا بیان بیلنس کی طرف خیال اور فرشتہ وہ لا یاسون اللہ اللہ ہمارا چاہ کر گنا نہیں کر سکتا نورانی مخلوق اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ گنا کرنا چاہے نہیں کر سکتا برا خیال لانا چاہے نہیں لا سکتا ایسا متبرک مقبول ستر ہزار سال کا سجدہ اللہ کے عرض کے بعد وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبروں تک لایا کرتا تھا اللہ کی کتاب اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں تک لایا کرتا تھا اللہ نے پوچھا کیسے پایا آپ نے کہا ایسا سجدہ تیری مخلوق نے کسی نے کیا بھی نہیں ہوگا اور شاید اے اللہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سجدہ کر پائے گا اللہ نے فرمایا جبرائیل میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم پیغمبروں کا سلسلہ میں جاری کرنے والا ہوں اس پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اس پیغمبر کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے صحابی کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے تابی کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے سب تابی کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے اولیا کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے افتاب کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے اقدار کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے شہیدوں کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے کتبوں کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے اماموں کا سجدہ نہیں اس پیغمبر کے جو قوم ملت ہے ان کے صاحب ایمان کا سجدہ نہیں میں جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم وہ پیغمبر اور اس پیغمبر کی امت اتنی عظیم ہے کہ اس امت کا ایک ادنا ترین شرابی کبابی زانی داڑی مڈا نقل حرامی ایک پر تباہ سجدے میں جا کر اخلاص کے ساتھ ایک پر تباہ سبحان ربی لالا کہتا ہے جبرائیل میری عزت جلالت کی قسم تیرے ستر ہزار سال کے سجدے میں اس کا سجدہ میں قبول کروں گا یہ آقا کی امت کی شان یہ آقا کی امت کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ اس کے ایک ادنا درجے کے امتی تاجر گزار نہیں ولی نہیں قطب نہیں شہید نہیں معمولی زانی شرابی کبابی بنے کار کبیرہ کرنے والا ایک سبحانہ ربی لالا کا سجدہ جبر علی کے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے ایسے ہی نہیں مانگا ہوگا پیغمبروں نے ایسا مجھے اس امت میں بھیج کر کچھ تو دیتا ہوگا علیہ السلام نے جب مانگا اے اللہ مجھے امت دے دے اللہ نے کہا نانا یہ امت بڑی قیمتی ہے میرے محبوب کو دوں گا تو کہا اگر علیہ السلام نے مجھے امت میں پیدا کر دے کہا کہ تصویر لکھی جا چکی ہے تب علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے امت دیتا بھی نہیں اور امت میں دیکھتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میری شان کلیمی کا واسطہ دے کر میری طور جو تو نے نازی کی ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اے رب کائنات امت کو دکھا دے تو صحیح اللہ نے فرمایا نہ نہ نہ موسا وہ اتنی قیمتی امت ہے کہ ہم جب لانا لائیں گے وقت سے پہلے اس کا بھی کرا کر اس کی وقت کو نہیں ہٹا رہی ہے یہ مقام ہے اور آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں آخا کے بلاو میرے اللہ کی عزت اور گلا کی قسم ایک یہودی کتے کی عزت ہے ایک عیسائی پالتو جانور کی عزت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والا اپنے پیروں سے مٹی رون کر بت بنا کر پوجا کرنے والا آج ان کا مقام ہے ان کی عزت ہے نماز کی ہر رقاب کے اندر ہم کہتے ہیں غیر مقصود یار ہی مرد اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا یہ تیرے غلط شدہ لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرورت ضلع من اللہ اٹھا لو مشرق اٹھا لو مغرب اٹھا لو شمال بھال جلوس جنوب آج دولت مسلمانوں کے پاس ہے آج حکومت مسلمانوں کے پاس ہے آج زمین کے خزانے پیٹرول سونا چاندی مسلمانوں کے پاس ہے اللہ کا حرم آج مسلمانوں کے پاس ہے نبی کا روزہ آج مسلمانوں کے پاس ہے سفا مروا آج مسلمانوں کے پاس ہے مینا منصریفہ آج مسلمانوں کے پاس ہے آج زمزم مسلمانوں کے پاس ہے آج اللہ کا کلام مسلمانوں کے پاس ہے خیر امت کا لفظ آج مسلمانوں کے پاس ہے امت وسط کا لفظ آج مسلمانوں کے پاس ہے لنن لنم سلسلہ کا وعدہ آج مسلمانوں کے لیے ہے نصر من اللہ و قریب کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہا کیا ہے ان تنسل یہ سب دانت کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا انا فتح والا کا رکھم ہو یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہے کلام پاک کی سات منزلیں مسلمانوں کے پاس ہیں کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں مسلمانوں کے پاس ہیں کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں آج مسلمانوں کے پاس ہیں صدیق ہمارا فاروق ہمارا حیدر ہمارا عثمان ہمارا پیران پیر ہمارے عبد القادر جیلانی ہمارے آزاد میری ہمارے بختیار کاکی ہمارے نظام الدین اولیا ہمارے قاسم نانوی ہمارا شاہ محمد ہمارا جماعت تبلیغ ہماری دیوبند ہمارا دیوبند کا نار کا درخت ہمارا شیخ الاسلام ہمارا شیخ الہند ہمارا لیکن مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ یہ ماہ ربیع الاول ہے میرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے کہ آپ اس دھرتی پر کیا مسلمان سے زیادہ سلیم مسلمان سے زیادہ رسوا مسلمان سے زیادہ بدتر کیا کوئی قوم ہے ہمت ہے کہ کوئی عیسائی کتے کو ہاتھ لگا دے ہمت ہے کہ کوئی یہودی نسل کی طرف انگلیاں دے آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے محبوب کے تعلق سے ہو رہا ہے جس نے چاہا کارٹون بنا دیا جس نے چاہا جالی قرآن بنا دیا جس نے چاہا داڑھی کو گالی دے دی جس نے چاہا اسلامی ملک پر بمباری کر دی جس نے چاہا فلسطین کی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ان معصوم بچیوں کو ان کی ماں سے گوشت کے اندر بسل دیا گیا کیا جرم تھا افغانستان کو کھنڈر بنا دیا گیا کیا جرم تھا کہ عراق کے اندر بمباری کا وہ کون سا دن ہوتا ہے کہ جس دن خود کا شملہ نہ ہوتا ہو اور بمباری نہ ہوتی ہو کویت کے اندر فرقہ وارانہ فساد کیا کس نے بھڑکائی تھی اور مصر کے اندر ایک تر کا جنم کس نے دیا تھا کیا ہے مسلمانوں قرآن ہمارا جبرائیل ہمارا پیغمبر ہمارا کلمہ ہمارا کعبہ ہمارا روزہ ہمارا اتنا کچھ رہ کر پھر کیا وجہ ہے آج مسلمان زلیل ہے آج مسلمان تباہ ہے آج مسلمان برباد ہے تم نہیں جانتے تمہیں داڑھی مڈانے سے کمی لو فرصت نہیں ہے حرام زیادہ سوکھ کھا کر اپنا ماں کا بلاکار کرنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں تمہیں علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں مدارس کی قیمت کرنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں ٹی وی کو آباد کرنے اور کرکٹ میچ سے فرصت نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں تمہیں معلوم نہیں اس سرزمین ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے گجرات کے اندر کیا کیا گیا ملیالہ کے اندر کیا کیا گیا میرٹ کے اندر کیا کیا گیا مراد آباد کے اندر کیا کیا گیا کرناٹک میں بلگام کے اندر کیا گیا اور آگے وہ کیا منصوبہ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں ایک ایک مسلمان کو ختم کر دیا جائے ایک ایک مسجد کے وجود کو ختم کر دیا جائے ہائے ایک ایک مدرسے کو ختم کر دیا جائے قال اللہ قال رسول کی صدا کو ختم کر دیا جائے اور اللہ کے نام کو مٹا دیا جائے نبی کی محبت کے نغمے کو ختم کر دیا جائے عشق رسول کا جنازہ نکال دیا جائے کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں مسلمانوں اتنا برا وقت نہ آسمان نے دیکھا ہوگا نہ زمین نے دیکھا ہوگا ان مسلمانوں پر کیسے کیسے برے وقت نہیں آئے ابو جہل آیا تھا برا وقت لے کر آیا تھا ابو جہل آیا تھا برا لے کر آیا تھا ادبا آیا تھا شیوا آیا تھا کفار مکہ آئے تھے مشرقی مکہ آئے تھے عبداللہ ابن سبا آیا تھا منافقین آئے تھے اللہ اکبر ایک ایک حالت مسلمانوں پر کیا نہیں آئی کیا میرے محبوب کے اوپر ان کی اور کو نہیں ڈالا گیا کیا میرے محبوب کو شیر علی تاریخ کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت نہیں کرنا پڑا کیا میرے آقا اور میرے محبوب کو تاریخ کے زمین کے اندر نہیں پیٹا گیا آخر کیا ہماری اور آپ کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر آخر تحمت نہیں لگائی گئی کی اور بدکاری کی کیا بیتا ہوگا میرے محبوب کو جن کی زلفوں کی قسم رب کائنات نے کھائی جن کے چہرے کی قسم کھائی جن کے دن کی قسم کھائی جن کے رات کی قسم کھائی جن کے چلنے پھرنے کی قسم کھائی جن کے قدرے چلے آنے والی مکے کی زمین کی قسم لا اسم و بحاد بلد کہہ کر کھائی اور جن کے چہرے کی روشنی کی قسم اور شمسی و سہاحا کہہ کر کھائی اور جن کے رات کی قسم لئی دا یقا کہہ کر کھائی اور کہا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سلطالہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے شہر میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی میرے محبوب کو چہرے کو دیکھتا آقا نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے ابو ہریرا نے فرمایا میرے محبوب چاند کے اندر پرچا ہے میرے رب کی قسم آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے کیا کمی تھی آقا کو گالیاں دی گئی آقا کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا لیکن مسلمانوں میرے رب کی و جلالت کی قسم مار کھائی پیٹ پر پتھر باندھا گالیاں دی گئی شاید کہا گیا کاہم کہا گیا مجلوم کہا گیا شیر ابھی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تاریخ کی سرزمین کے اندر تو بند کر دیا گیا لیکن مسلمان زلیل نہیں ہوا مسلمان کافر کے سامنے جھکا نہیں مسلمان اس کی ماں اور بہنوں کی آبروں نہیں لٹی آج ہماری مسجدوں کے ممبر و محراب کے اندر بت رکھے جاتے ہیں آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان دشمن ہے اس دیش کا اور ہماری ایک معصوم حاملہ عورت کا پیٹ چاک کر کر ترشول سے وہ حمل ہوا کے اندر اڑا کر اس حمل کو ترشول کے اندر چبا کر آپ کے سامنے اس ترقی ماں کے سامنے آنکھوں کے سامنے اس کو جلایا جاتا ہے مسلمانوں آسام کی سرزمین کے اندر یہی ہماری امت کی مائیں تھی یہ امت کی بیٹیاں تھی جن کے بوجھوں سے بچوں کو چھین کر کھولتی ہوئی کڑائیوں کے اندر ڈال کر ان ماؤں کو تڑپتا اور بلکتا چھوڑا گیا کیا جرم کیا ہم نے کیا قطع کی ہم نے اس ملک کے لیے ہم نے وفاداری کے اندر کون سی کمی کی کیا ہم نے نقلی نوٹ چھاپے ہم نے نقلی شراب بنائی ہم نے کوئی گھٹالا کیا جتنے گھٹالے ہیں یہ سب حرام زادے کافروں کے مشرقوں کے اور برادران وطن کے ہندوؤں کے ہیں انہوں نے نوٹ چھاپے انہوں نے زمین کا گھٹالا کیا انہوں نے شہیدوں کے خون کا مطالعہ کیا انہوں نے کارگل کے جو ہے فوجیوں سے تابوت کا مطالعہ کیا کارگل کے فوجیوں کے شہدا کے بیگام کے لیے جب بامبئی کے اندر آدرش کالونی بنائی گئی اور سوسائٹی بنائی گئی ان ظالموں نے ان عورتوں کا حق سینا کون سا ظلم تھا کون سا وہ ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا کتوں کے بسکٹ کا گھٹالا کیا یتیموں کے راشن کا گھٹالا کیا قیدیوں کو پہنچائی جانے والی جو ہے رقم اور راشن کا گھٹالا انہوں نے کیا اس ملک کو گھٹالے کا ملک بنا دیا ہم نے اس ملک کو ٹیپو سلطان دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہم نے اس ملک کو محمد امن قاسم کی شکل کے اندر فوجی دے کر ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر شاملی کی سرزمین اگر آج بول سکتی ہے تو بولے گی اس زمین کے اندر یہ انگریز کتا ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کو تنظیم کے کھالوں کے اندر ڈال کر ماں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے ان کو تڑپتا چھوڑ کر ان کو کنزیر کے کھالوں میں ڈال کر جلا دیا گیا توپ کے دہانوں کے اندر ہمارے اکابرین کو رکھ کر گولے اور بارود کے ساتھ ان بزرگوں کو اڑا دیا گیا کالا پانی گواہ ہے بانٹا کی جائے گواہ ہے ریشمی رومال کی تحریک گواہ ہے میرے رب کی قسم اگر دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ملے گا اور دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے ایسا سافٹ ویئر آ جائے کہ درخت بات کر سکے ہر درخت کہے گا ہاں بھائی وہ ہو کہ ایک مسلمان مجھ پر شہید ہوا ہے اور انگریز نے اس ملک کے خاطر ایک عالم کو ایک اللہ والے کو سنی پر لٹکایا ہے انگریزوں نے انیس انگریزوں کے خلاف غیر قوم نے انیس سو سینتالیس کے اندر جنگ آزادی کا بگل بجایا اور سے دو سو سال پہلے ہم نے اس ملک کے اندر آزادی کا بالکل بجایا ہم نے قربانیاں دی ہم نے خون دیا ہم نے اور اپنے بچوں کو یتیم کیا عورتوں کو بیوہ کیا ہم نے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے آج ہمیں غیر کیوں سمجھا جا رہا ہے مسلمانوں کوئی وجہ نہیں اس کا حل یہ نہیں کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں الیکشن کے اندر مسلمان نمائندوں کو کھڑا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کاروبار کے اندر ترقی کرنا چاہیے مسلمانوں کو ایجوکیشن کے اندر ترقی کرنا چاہیے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم مسلمانوں اللہ کے لیے سمجھ جاؤ اللہ کے لیے سمجھ جاؤ ہماری ترقی ہماری کامیابی ہماری سر بلندی اس میں نہیں کہ ہم کالج کھول لیں ایسے لاکھوں کالج اور کھل جائے ایسی ہزاروں یونیورسٹیاں اور کھل جائے ایسے بیان اور کھل جائیں کلوڑ پتی ہو جائیں ہم کڑ پتی ہو جائے ہم میں ایم ایل اے کی تعداد بڑھ جائے ایم پی کی تعداد بڑھ جائے منسٹروں کی تعداد بڑھ جائے میرے رب کی قسم ہماری کامیابی ایمان مملکت میں نہیں ہے ایم پی بنانے میں نہیں ہے ایجوکیشن میں نہیں ہے انجینئر بنانے میں نہیں ہے مالدار بنانے میں نہیں ہے بلڈنگ بنانے میں نہیں ہے ہماری کامیابی ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مکمنی ولا کن ملاقین اللہ کہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے اور عزت ان دونوں کے بتائے ہوئے اعمال پر احکام پر نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے مسلمانوں ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن کی طرف واپس آ جائے حدیث کی طرف واپس آ جائے مکے کی طرف واپس آ جائے سنت کی طرف واپس آ جائے اولیاء کے نقش قدم کی طرف واپس آ جائیں دین کے طور طریقوں پر واپس آ جائے اللہ اکبر کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی کا غلام نام کیا ہے عبد القادر نام کیا ہے محمد غوث نام کیا ہے محمد سلیمان صبح سویرے نہار پہ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر اقبا بن ابھی مویت بن کر میرے محبوب کے چہرے پر ٹوٹنے والا بن گیا اللہ کا آباد نہیں آئے گا اللہ غارت نہیں کرے گا داڑھی منانے والے اللہ کے لیے بتا کہ میرے محبوب کے چہرے پہ تجھے کیا ایک نظر آ رہے جس کے چہرے کے حسن کی قسم اللہ نے کھائی جس کے بارے میں فرشتے آسمان میں نعرہ پڑتے ہیں سبحان زین الرجال لوہا کے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اور فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کے چہرے حرابیوں کے چہرے شرابیوں کے چہرے یہ مسلمان بناتا ہے خوش کرتا ہے ڈھیروں کو چماروں کو اور میرے محبوب کا دل دکھاتا ہے میرے محبوب کا جو دل دکھائے گا وہ کامیاب ہو سکے گا جس نے دکھایا کیا کتے سے بہتر اس نے زندگی نہیں گزاری لکھ کر رکھ لے مسلمان لکھ کر رکھ لے کہ داڑھی مڈانا تو دور کی بات بلیڈ لگاتے لگاتے چمڑی کو تو الٹی کر لے کافر تیرا نہیں ہو سکتا مشرق تیرا نہیں ہو سکتا جنت اور ہے جہنم اور ہے کفر اور ہے اسلام اور ہے گمراہی اور ہے ہدایت اور ہے اللہ کی قسم وہ تیرا نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے اللہ نے کچھ ایسا بنایا مومنوں کو کافروں کو کہ کبھی یہ نہیں مل سکتے دن اور رات مل سکتے ہیں آپ پانی مل سکتے ہیں میٹھا اور کڑوا مل سکتے ہیں روشنی اور اندھیرا مل سکتا ہے لیکن میرے اللہ نے کروایا لا جب تک اور لا ہم ان کہ کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا کس کو کچھ کرتے ہو نبی کا دن دکا کر بش کو ٹونی ٹومی کو ٹھاکرے اور اڈوانی کو کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو میرے محبوب کو مشرقی نے مکہ نے جو تکلیف پہنچائی کم تھی تو آ گئے اقبا بن کر میرے محبوب کے چہرے پر تھوکنے کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر کون سا دن تھا کون سی رات تھی جو آرام سے آپ رہ سکے تھے تیری بیٹی پر تحمت لگے تیری بیوی پر تحمت لگے چاند جیسی فرشتوں کی قسمت والی امی جان عائشہ ان حرامی منافقوں نے باندھ دیا کہ سفر میں جو پیچھے رہ گئی تھی فلاں صحابی کے ساتھ فلاں کام کر لیا جا ہوگا ہوں محبوب صاحب پر ہر ہر ہاں ہم پیدا ہوئے ہم تو گمراہی کے زمانے میں پیدا ہوئے آقا اس زمانے میں خدا پیدا ہوتا آپ کے دکھ کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں آپ کے جسم پر پڑنے والے کچھ پتھر اپنے جسم پر لے لیتے پودا کچھ نہیں کر سکے آپ داڑھی بٹا کر آپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے آج شادی کی محفل میں جس محفل کے اندر اتکا ہو کی سنتی کے بول لگانے جاتے ہیں آہا عائشہ دہو کی عورت پادی ماد کی عورت دہم کی عورت رنڈی کے کپڑے پہن کر جس امت کے لیے اپنے حسین کو آپ نے قربان کیا جس امت کے لیے جیسی بٹیا ختم کر دیا گیا پکے مکروا سے ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی آپ کی صاحبزادی کا نکاح ہوا تھا ابو لہب نے بیٹے کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور اپنی بہو کو تم میری بہو کو تمہاری بیوی کو طلاق دو حالت حمل میں تھی حضرت سینب میرے آقا مدینہ متبرہ کی سرحد میں بیٹی کا انتظار کر رہے تھے چھپ چھپا کر حضرت سینب مکہ مکرمہ سے نکل رہی تھی حرام زادہ ابو جو ہے ابو لہد اور اس کا بیٹا تیر جو مارا حالت حمل میں پیٹ میں چبا یہ بٹیا کا حجاب کی قیمتی بیٹی اور جنت کی شہزادی اس زخم پر ہاتھ رکھ کر مدینہ طیبہ تک جاتی ہے مدینہ طیبہ میں آقا اس کو گود میں کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ میں نے امت کا کیا کیا میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے آج میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتے ہو داڑیاں مٹاتے ہو میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہوتی یہ سارا کلیماس پہنتے ہو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری عورت رنڈیوں کا کپڑا پہنتی ہے بال کٹواتی ہے وی کے سامنے ننگا ناچ دیکھتی ہے اپنی بہوؤں کو رکھ کر اپنی بیٹیوں کو رکھ کر شادی کے اندر کیمرہ کشی کی جاتی ہے کیمرہ کشی کرنے والا ایک بھیڑ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جس عورت کی پرچھائی کو غیر محرم کا دیکھنا حرام تھا جو عورت اگر کھیت کے منڈیر پر جائے اور اس کا سایہ کھیت کے پانی پر پڑے تو کہا نے کہا اس پانی پر اس کے عکس کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا آخا آپ نے اس امت کی عورت کو وہ حرمت دی کہ موت کے بعد اس کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن کا پردہ موت کے بعد اس کے جسم کے سر کے بالا نکلے ہوئے سر کے بالوں کا پردہ آخا آپ نے وہ عزت دی کہ اگر اس کو نکالا جائے رات میں نکالا جائے کفن کا پردہ کیا جائے جنازے کا پردہ کیا جائے آقا آپ کی صاحبزادی نے اپنی وفات کے وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اے علی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو بات کر لینا میری وسیعت ہے میری وسیعت ہے کہا تم چند شہزادی تم سے کیا غلطی ہوگی بتائیے کیا وسیعت ہے فرمایا کائنات کی پہلی اور آخری عورت ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری موتا کا غسل مجھے موت سے پہلے کرنے کا حکم دے دیا فاطمہ جیسی تحف فاطمہ جیسی حیات ہماری بیٹیوں کے اندر آتی ہے اللہ موت کے بعد بھی ان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے سکرات کی حالت کے اندر آپ نے غسل فرما لیا آپ نے کفن پہن لیا علی فرمایا کہ رات کی تاریخی کے اندر میرے جنازے کو نکالنا اور جنازے کے اوپر ایک اور چادر ڈالنا کہ میرا جسم دیکھنا اور جسم سے لگے ہوئے قسم کو دیکھنا اور جنازے کی چادر کو دیکھنا دور کی بات اس کے اوپر بھی ایک چادر ڈالنا قبر کے پاس سہارا دے لینا تاکہ وہ عورت جس نے ساری زندگی پردے کو کیا حیا کی چادر کو اپنایا موت کے وقت اس کے کفن پر بھی غیر محرم کے لیے پڑے اور جب مدینہ طیبہ کی خواتین اور مدینہ طیبہ کے باشندے ہلال کو دیکھنے کے لیے پہلے چاند کو دیکھنے کے لیے ہومنٹ پڑا کرتے تھے حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھا کرتی تھی تو دوسری صحابیہ ازواج متحرہ ان سے پوچھتی کہ فاطمہ کیوں تم ہلال کو نہیں دیکھتی اس کی بڑی فضیلت ہے دعا پڑھنا چاہیے اللہ اہل علیہ بر والایمان ایمان والاسلام سلامتی ول اسلام ربی و رب اللہ بڑی فضیلت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج پہلی کا چاند ہے ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے انڈیا میں پاکستان میں ایشیا میں اور امریکہ میں یہ نگاہیں جب چاند کی طرف جاتی ہیں فاطمہ نہیں چاہتی کہ غیر محرم کی نگاہ سے فضا میں فاطمہ فاطمہ کی نگاہ جو ہے ٹکرا جائے یہ اور کیا ہو گیا ہماری ماؤں کو بہنوں کو میری ماں تیری حالت کیوں ہو گئی یہ عاملوں کے پاس جاتی ہے میرا خامن میری بات نہیں مانتا میری اولاد میری بات نہیں مانتی بیٹا کما رہا ہے بیٹی کما رہی ہے شوہر کما رہا ہے خیر و برکت نہیں میری اماں کہاں سے خیر و برکت آئے گی تو نے یہودیوں کے راستے کو اپنا لیا تو نے فلموں کے رنڈیوں کے راستے کو اپنا لیا تو نے اپنے گھر سے خیر و برکت کو دھکا دے کر نکال لیا کہاں تیرے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی امی جان اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ دیکھ آجا حضرت فاطمہ کی گھر کی طرف لوٹ کر آ امی جان عائشہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آ جا یہ فلم میں کام کرنے والی حرام زادیاں تجھے تباہ کر کے رکھ دیں گی تجھے برباد کر کے رکھ دیں گی تیری دنیا بھی گئی تیری خبر بھی گئی تیری آخرت بھی گئی میری امی میری امت کی بیٹی تو مان لے تیری سرپمندی حضرت فاطمہ کے گھرانے میں ہے حضرت فتح کے گھرانے میں ہے حضرت عائشہ کے گھرانے میں ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا میری امی تجھے کس کی نظر لگ گئی ایک وقت وہ تھا کہ تو نے اپنی کوٹ سے محمد بن قاسم کے جوہر دیے تھے ایک وقت وہ تھا صلاح الدین ایوبی کو تو نے جنم دیا تھا ایک وقت وہ تھا کہ ٹیپو سلطان کو تو نے جنم دیا تھا آج تیری حالت ہے کہ تیرے جسم کے اندر رنڈیوں کے کپڑے لگے ہوئے کیسے اللہ کی مدد آئے گی کیسے اللہ کی نصرت آئے گی میری امی حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلاط وسلام سلام وہ آیا کرتے تھے وہی لے کر حضرت دہیا تنوی ایک خوبصورت صحابی ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضرت خطیج القبرا رضی اللہ تعالیٰ کو شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت دہیا تنوی خود جبرائیل کہہ کر میرے آقا کا دیدار کرنے آتے ہو میرے محبوب کون نہیں چاہتا کبھی نے کچھ داڑھی مڈا کر میرے محبوب کو ٹوٹنے سے میرے محبوب کا چہرہ بگڑ نہیں جائے گا امریکہ کی اترن جن سینڈ پہن کر ٹی شرٹ پہن کر میرے صدیق و فاروق کے کپڑوں کو چڑانے سے میرے اللہ کی قسم صدیق و فاروق کی شان میں فرق نہیں آئے گا تو اپنا پیشاب پیے گا تو اپنا پاخانہ کھائے گا تو اپنے ہاتھ سے اپنی خبر کھود کر اس خبر کے اندر جہنم کے عذاب کو ڈالے گا میرے محبوب کا کچھ نہیں بگڑنے والا میرے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا تو تو کیا تیرے آبا اور داد تیرے جن تیرے انسان اور تیرے سیاتی کو اکٹھا کر لے یا ماں شرم جن نقطار لا فضونا الا بسلطان میرے اللہ نے چیلنج کر دیا تو تو کیا تیرے گڑے ہوئے ماں باپ کو کھاڑ لے اور آنے والی نسل انسانی کو شیاطین کو جنات کو لے لے میرے اللہ سے بغاوت کر میرے محبوب سے بغاوت کر میرا محبوب تیرے درود کا محتاج نہیں تو درود پڑے گا تیری دنیا میں آخرت میں کامیابی ہوگی میرے محبوب کے طریقے پر چلے گا تیری زندگی کے اندر خیر و برکت ہوگی میری ماں اگر تو برقاف ڈالے گی اگر تو حیا کی چادر ڈالے گی اگر تو ٹی وی سے دور رہے گی اگر تو خامن کی تعت کرے گی اگر تو اولاد کو دین کے راستے پر چلائے گی تیرا بھلا ہوگا تیری موت کے بعد کوئی تیرے خبر کے سرانے سورے ملک اور سورے یاسین پڑھنے والا ہوگا میری ماں ہجڑوں کو تو جنم دے گی داری بڑوں کو تو جنم دے گی دنیا کے لالچی پجاری کتوں کو تو جنم دے گی یاد رکھ لینا کل تیری خبر کے اندر پسلیاں ملیں گی اجزا مسلط ہوگا اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور تیری اولاد کیرم بورڈ کھیلے گی تیری اولاد ٹی وی کے اندر جو ہے مشغول ہوگی تیری اولاد کمپیوٹر گیم کھیلے گی جوا کھیلے گی سٹا کھیلے گی اور ان کے گناہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے خبر کے عذاب کو بڑھائے گا میرے محبوب کا کچھ بگڑنے والا نہیں اللہ نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا بڑا فانا لطر ذکر کہہ دیا اتنا بڑھایا کہ آج دنیا میں چوبیسوں گھنٹے ہر وقت اذان گونجتی رہتی ہے اس اذان کا ایک جملہ ہے اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ اگر یا ختم ہوئی اذان اور ایک ملک میں شروع ہوئی وہاں ختم ہوئی اور ایک ملک میں شروع ہوئی انڈیا میں تاریخی بھی آئی امریکہ کے اندر سورج نکلا وہاں ادان کے اندر اللہ نے بلند کر دیا شدر و حضر نے آپ کا نام لیا داڑی مڑے بے پردہ اور سود کھانے والے بے نوازی کتے وہ کے دشمن دین کے دشمن سنت کے دشمن تو اپنا پیشاب پیے گا اپنا پاخانہ کھائے گا میرے محبوب کا کچھ نہیں کر سکتا تو ابو جہل آیا زلیل ہو کر گیا ابو لہب آیا تبت ابھی لہب اس کے بارے میں صورت نازل ہوئی اس کی اولاد کتے کے جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا کیا معاملہ ہوا ادبا کا کیا معاملہ ہوا شیبا کا ایک ایک میرے محبوب کے پیشاب کے قطروں کا محتاج ہوا ایک ایک آپ کے جوتیوں پر گرا اور باقی کی بھی مانگی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تیرے داری منڈانے سے تیرے نماز چھوڑنے سے تیرے گھر کو امریکہ کا نقشہ دینے سے خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا میری ماں کیا ہو گیا ہے تجھے ایک وقت تیری تاریخ خدیجت القبرا کے نام سے لکھی جاتی تھی میری ماں تیری تاریخ اکرما کی بیوی کے نام سے لکھی جاتی تھی تیری تاریخ رابعہ بصریہ کے نام سے لکھی جاتی تھی تیری تاریخ امام بخاری کی والدہ کے نام سے لکھی جاتی تھی اما اگر تو نہ ہوتی میرا امام بخاری نہ ہوتا اماں اگر تو نہ ہوتی میرا خواجہ اجمیری نہ ہوتا اماں اگر تو نہ ہوتی شہدا نہ ہوتے اولیا نہ ہوتے افطاب نہ ہوتے ابدار نہ ہوتے اماں کہ تو نے پیغمبروں کو جنم دیا تو بھلی بنتی ہے بھلے کو جنم دیتی ہے اماں تیرا قدم راست سے ہٹتا ہے قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہے اللہ کچھ نہیں مل سکتا کچھ نہیں مل سکتا یہ فلم کی رنڈیاں تجھے گوری نہیں بنا سکتی تجھے بیوٹی کوئی نہیں بنا سکتی تجھے تیری کوئی بھی جوانی کو نہیں دے سکتی مجھے ایک مثال بتا دے یہ رنڈیاں حرام خور روپیہ لے کر پیسہ لے کر فیئر اینڈ لولی کا پوڈر کا اور کاسمیٹک کا لاکھوں روپیہ لے کر ایڈمیڈس کہتے ہیں میری سندرتا کا راز میری گوڑی چمڑی کا راز میری بدکاری کا راز اما آج تک کوئی کالی کتی گوڑی نہیں ہوئی اما آج تک کوئی کیمیکل کام نہیں کیا اما تیرے پاس مسلح ہے مسلح تہذیب جس میں اٹھا بچھا دو رکعت نماز پڑھ اما کلام پاک عزت و جلالت کی قسم دنیا کا کوئی شیمپو وہ کام نہیں کرے گا دنیا کا کوئی کاسمیٹک وہ کام نہیں کرے گا وہ کام نہیں کرے گی اما بلال کالا تھا بلال کلوٹا تھا بلال غلام تھا بلال غریب تھا لیکن اس ایمان کے صدقے میں اس تحجد کے صدقے میں اس نبی کی غلامی کے صدقے میں میرے محبوب نے بلال کو کافی کی چھت پر کھڑے ہو کر ادان دینے کے لیے کہا جب اذان ہوئی صاحب کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال تو اذان کے مینارے میں اذان دیتے تھے آج سنگھ کا بھی کچھ پر اذان دی آخا نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی جان لے کہ آج اللہ تعالی نے بلال کا مقام کعبے سے بھی افضل کر دیا ہے آج کعبہ بلال کے قدمے چلے آ گیا اما کیا بلال کی رنگت بلال کا غریب ہونا بلال کا غلام ہونا بولے بلال کا پردیسی ہوگا کیا اس کے مقام کو گھٹا دیا اسی ایمان کے سطح میں میری امی دو رکعت تو تحجد پڑھ لے کلام پاک کو پڑھ لے ہزاروں گوڑی رنڈیوں کے مقابلے میں اللہ تیرے منہ پر وہ حسن دے گا تیرے منہ پر وہ جلال دے گا وہ جمال دے گا کہ جنت کی ہورے رش کریں گی کہ مولا ہمیں جنت سے نکال کر محمد کی باندی بنا دے اور غلام بنا دے میری اماں تو مان لے اور تو مانی تھی سلطان صلاح الدین کی بھی بنی تھی ماری تھی ابو جہل کے گھر کے اندر پرورش پانے والے اکرما بھائی ابو جہل کے گھر میں جب پرورش پائی ہوگی حضرت اکرما ابو جہل نے کیا تربیت کی ہوگی کیا ٹریننگ دی ہوگی نبی کی دشمنی کیسے سکھائی ہوگی ابا اللہ نے تجھ میں وہ جادو دیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اکرما بھاگ کر چلے گئے تھے کشتی میں ایک قدم تھا ساحل پر ایک قدم تھا اما تو اکرما کی بیوی جب بنی تھی نبی کے دربار میں گئی رونے لگی گڑ گڑانے لگی اور نبی کے قدموں پر اپنا ڈال کر کہا کہ آج محمد کی بیٹی اپنے ابو سے گیپ لینے کے لیے آئی ہے آخا نے فرمایا کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے فرمایا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرما کو پناہ دے دو آخا نے کہا ہم نے پناہ دے دی تو دوڑتی گئی تیرے شہر اکرما حالت کفر کے اندر ایک پل سیکنڈ میں ایک لمحے میں ٹکٹ لے چکے تھے اور اس کشتی میں سوار ہونے والے تھے اما اگر دو منٹ کی دیری ہوتی یہ کشتی چل کرتی لیکن تو نے دور سے آواز لگائی اکرما رک جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور تو بھی کہ ابو جہل کے گود میں پرورش پانے والے اکرما کو نبی کے دربار میں لے جا کر تو نے جنت کی سند دلائی آج تیرے گھر میں رونا آج تیرے گھر میں ٹی وی آج تیرے گھر کے اندر شیلا اور منی کے گانے اور سکسی گانے آج تیرے گھر کے اندر بے حیائی آج تیرے گھر کے اندر گالی گلو آج رنڈیوں کے کپڑے تو کہہ دے اما یہ امت تباہ ہوگی نہیں ہوگی یہ امت برباد ہوگی نہیں ہوگی حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو سکتا ہے حضرت دہیا کلوی جھوٹ کہہ کر آ جاتے بھائی نبی سے ملنے کے لیے کون قربانی نہیں دیتا تمہیں ہو بھی میرے محبوب کے چہرے سے نفرت کرو کرو قیامت کے دن دیکھو گا کون ٹھاکرے تمہارے باپ کو ساتھ دے گا کون اڈوانی ساتھ دے گا اور جن کے لیے تم داڑیاں مڈایا کرتے تھے کیا وہ ساتھ دیں گے خبر میں جب سوال کیا جائے گا بند رجرم بڑی پی کم وہ میرے محبوب ہیں امت کی خبر میں آ کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی میرے امتی کیوں تو خبر آتا ہے میں محمد ہوں کہہ دینا لیکن داڑھی مڑے کے خبر میں نہیں آتے داڑی مڑے کے خبر میں نہیں آتے داڑھی مڈے چہروں سے آقا کو نفرت ہے ایک عیسائی بادشاہ اپنا نمائندہ آقا کے دربار میں بھیجا تو آقا نے کہا بات کرنا تو دور کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جاؤ تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ کسی مرد کو بھیجے ہجڑے کو نہ بھیجے داڑھی مڈا کر نبی کی نگاہ سے گرو گے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے دنیا میں ایسی کوئی تعویذ نہیں بنی ہے کہ نبی کی آزداری لو اور اس تعویذ سے وہ آزداری دور ہو جائے میری اما ہے حضرت قطعی القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ حضرت دہیا کلبی جبرئی کا نام لے کر بار بار محبوب کو دیکھنے آتے ہوں گے آقا سے فرمایا آقا اگر جبر امین دوبارہ آئے تو مجھ سے کہنا جبر امین علیہ السلام وہی لے کر آئے حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئی اور کنارے بیٹھ کر سر سے انہوں نے دوپٹے کو ہٹا دیا اب تو یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو میری اما سر پر دوپٹہ ڈال دی گلی میں جنازہ جاتا ہے سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے موت کی خبر آتی ہے سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے نماز پڑھتی ہے قرآن پڑھتی ہے ہمیشہ عورت کا سر سطر میں داخل ہے اس کا باپ بھی دیکھنا اس کے لیے حرام ہے جلنے والا باپ گلی کا کتا کیا دیکھے گا خلیرا بھائی کیا دیکھے گا دیور کیا دیکھے گا کزن برادر کیا دیکھے گا مالی کے مکان کیا دیکھے گا جلنے والا باپ اس کی چوٹی کو دیکھنا سر کے بال کو دیکھنا حرام ہے چہرہ ہتیلی اور پیر کے پنجے یہ باپ دیکھ سکتا ہے سر کے بال دیکھنا حرام کمر دیکھنا حرام کونیاں دیکھنا حرام صرف یہ چہرہ یہ ہتیلیاں اور پیر کے پنجے اور میری اماں ہے کہ سر کے سر کو کھلا رکھی حضرت خطے جد القبرا رضی اللہ تعالیٰ گھر کے کنارے گئی اور انہوں نے اپنے پلو کو اپنے دوپٹے کو سر سے سرتا دیا امین علیہ السلام پر آئے السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے کہ آنا چاہتے ہیں قدم باہر کر دیتے آنا چاہتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز دھکا دے رہی ہے اور جبرئی باہر جا رہے ہیں اور اس کے بعد آقا سے پوچھا آقا کیا ماجرا فرماتے ہیں بیوی بی جلدی القبرا جبرائیل آتے ہیں لیکن واپس چلے جاتے ہیں کہا کہ اب دیکھیے گا اب گئی کنارے آہستہ سے سر پر پنوں ڈال لیا فرمایا کہ فرمایا کہ آخا بلائیے اب بلایا تو آپ جبرے امین اندر تشریف لے آئے فرمایا کہ ہاں یہ جو دہیا کلوی کی شکل میں آتے ہیں یہ جبرے امین ہے میں غلط سمجھ رہی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خوجیہ تم نے صحیح سے پہچانا کہ جبرئی ہی ہے اور دہیا قلبی بھی نہیں ہے فرمایا میرے محبوب میرے آقا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کی عورت کا سر پلو سے ڈھکا ہوا نہ ہو اور پردے سے ڈھکا ہوا نہ ہو پہلی مرتبہ میں نے سر کو کھلا رکھا جبرئی واپس چلے گئے میں نے سمجھ لیا کہ صحیح معنوں میں فرشتے عورت کا سر کھلا ابا کی روح جا رہی ہے اب رحمت کے فرشتے نہیں اب کتے کی سور کی روح نکالنے والے فرشتے آ کر تیری ماں کی روح نکالیں گے تیرے باپ کی روح نکالیں گے رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے جب سر پر سے پلو ہٹ جائے یہ حالت اور رنڈیوں کے لباس پہنے اخیار کے لباس پہنے یہود و نسارا کے کٹیوں کے لباس پہنے جس میں سینہ اور جس میں کمر پاخانے کی جگہ ابھر ابھر کر رہی ہے اور گلی کا چمبار گلی کا جالی کتا زنا کے تیر اس کے جسم کے اندر پیوس کر رہا ہے اب یہ مر رہا ہے حضرت دعا کرو کڈنی خراب ہے کینسر آیا ہوا ہے ایڈس آیا ہوا ہے کھانسی ہے رکنے کا نہ ارے اس عذاب کو جو گھر میں پال رہا ہے یہ اللہ کے عذاب کا ڈس اینٹینا ہے یہ اللہ کے عذاب کو ریسیو کر رہی ہے پورے علاقے میں جو عذابات آتے ہیں ایک گندی عورت ایک بے نمازی عورت ایک پر بے پردہ عورت یہ ڈس اینٹینا کا ریسیور بن کر پورے اللہ کے عذاب کو گھر کے اندر نکھیل دیتی ہے اب یہ پریشان کہ صاحب تاریخوں سے چھٹکارا نہیں ملتا دوائیوں سے چھٹکارا نہیں ملتا اور مقدمات سے چھٹکارا نہیں ملتا حضرت جتنا کماتے ہیں برکت نہیں ارے نہوست کی دیوی کو جو گھر میں بٹھا رکھا ہے اور میری اماں جب سدھرتی ہے راہ راست پر آتی ہے اللہ والی بنتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قوموں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے میری اماں جب نماز پڑھتی ہے اور چھوٹا بچہ میری اماں کی نماز کی نقل کو دیکھ کر سجدے میں جاتا ہے میری اماں قرآن پڑھتی ہے اور چھوٹا بچہ امی جان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر جب دلہ رکھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر پیدا ہوتی ہیں میاں بیوی میں محبت اولاد خدمت کرنے والی چھوٹی کمائی کے اندر خیر و برکت آج یہ امت جو تباہ ہے یہ امت جو برباد ہے اسی لیے ہے میرے بھائی نہ عورت صحیح نہ مرد صحیح نہ ماں باپ صحیح نہ اولاد صحیح نہ شوہر صحیح نہ بیوی صحیح کیا ان نکاح کی محفلوں کو دیکھ کر کیا پتا لگایا جا سکتا ہے <coughs> آپ کے پاس کوئی ایسا آنا انسٹرومینٹ ہے کہ یہ ہندوؤں کا نکاح یہ مسلمانوں کا نکاح سب عورتیں ہر عورت رنڈی پنے میں اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنا چاہتی ہے عورتوں کی محفل سے نکل کر مردوں کی محفل میں آنا چاہتی ہے آخر اس اما کی حیا کو کیا ہو گیا اس اما کی شرم کو کیا ہو گیا اس کی غیرت کو کیا ہو گیا مرداری مدا عورت بے حیا اولاد ٹی وی کہ گانے گن بلانے والی اللہ اکبر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں حدیث میں تو یہ ہے حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں اعلان کیا جاتا ہے اپنی صفوں کو درست کر لو اب کیا اعلان اپنے موبائل کو بند کر لو اس کے بعد اعلان آئے گا اپنے سروں کو ڈھک لو اس کے بعد اعلان آئے گا اپنے ٹکنوں سے کپڑا اونچا کر لو اس کے بعد اعلان آئے گا اپنے وضو کو صحیح کر لو اس کے بعد اعلان آئے گا ہجڑوں کو پچھلی سب میں کر لو داڑھی مٹا پہلی سب میں ناٹ الو پیچھے کر دو اعلان آئے گا اور کیا ہو گیا یہاں امام پڑتا ہے بخار الدینہ لا قسم لہٰذا القرآن بلغوتی لال رقم تکلیف پیچھے سے ایک آدمی کا دوسری رکاط میں موبائل بچتا ہے اور اس موبائل کے اندر رنڈی کا گانا ہے اللہ کے گھر کا اللہ کے گھر کا ہے ایک وقت وہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مسجد کے سامنے اگر ہندو باجا پاچا لے کر جاتا برات لے کر جاتا مسلمان جان دے دیتا تھا اور کہتا کہ میرے اللہ کے گھر کی حرمت کی قسم اگر تم نے باجا بجایا ہم فساد کر کے رکھ دیں گے مراد آباد کا فساد اسی لیے ہوا تھا کی نماز کے وقت بارات گئی گانا بجانا تھا تو مسلمانوں نے جا کر فساد کر دیا وضو کے لوٹے سے اس آدمی کا سر ہی کھول لیا میرے اللہ کے گھر کے سامنے تو کسی بجا تھا ایک وقت مسلمان مرنے تلنے کے لیے تیار تھا آج یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اذان دی جاتی ہے مسجدوں میں بورڈ لگایا جاتا ہے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل کے سوئچ کو آف کرو اور رنڈیوں کے گانے قرآن کی تلاوت کے وقت بجنے لگے ہم خیر امت ہو کر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا ہم نے قرآن کی کون سی عزت کی ہم نے آقا کی سنتوں کی کون سی عزت کی پوری دنیا کے اندر اسرائیل اتنے ہیں سارے مسلمان ایک تالاب کے اندر پیشاب کرے تو اس پیشاب کے اندر ایک ایک اسرائیلی کتے کو ڈبا ڈبا کر مارا جا سکتا ہے اتنے مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن آج بیت المقدس اس اسرائیلی کتے کے قبضے میں ہے فلسطین کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے پچاس لاکھ افراد کی پورے علاقے کو جیل بنا دیا بجلی کا کنیکشن ختم ہے گیس کا کلیکشن ختم ہے کوئی دوائی نہیں جا سکتی پینے کا پانی نہیں جا سکتا لوگ بیمار ہیں مر رہے ہیں بچے ہیں تڑپ رہے ہیں شیر اڑتالیس سے بدتر حالت ہے آج مسلمانوں کی آج یہ حالت کیوں ہے ہماری ہم مرنے کے لیے نہیں آئے ہم پٹنے کے لیے نہیں آئے میرے بھائی کہاں تو چلا گیا میرے اللہ کے کعبے کے پہرے دار میرے دین کے محافظ میرے دین کے سپاہی کس نے تجھے اب چک لے گیا کیسے کس کی نظر کچھ کو لگ گئی ایک سلطان صلاح الدین ایوبی ستر ہزار یہودیوں کی عیسائیوں کی فوج پر بھاری تھا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک تو بن قاسم پورے ہندوستان کے کافروں کے لیے کافی تھا بدل کے اندر تین سو تیرہ میں تو جب تھا سارے دنیا کا کفر تج سے کام رہا تھا سلمان اللہ کے لیے رسوا نہ کر اللہ کے لیے زلیل نہ کر بہت ذلت میں چلے گئے بہت تباہ ہو گئے بہت برباد ہو گئے اب دنیا کی کوئی چیز تجھے ترقی پر نہیں لا سکتی جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آتا اور جب تک نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آتا مسلمان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم پیٹ پر پتھر بندے ہو بھوک لگی ہو پاخا ہو اور تندرستی ہو اور غربت ہو افلاس ہو اگر آفا کا دامن ہم تھامے رہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں سر و کسرا اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی اور صحابہ خوراک ایران کے خلاف بولتے بھی تھے حملہ بھی کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ رستم سے اس کے وزیروں نے مصاحبوں نے کہا کہ جہاں بنا ایک کام کیجئے گا کہ بلا کر بات کر لیجیے آپ صحابہ کرام سے کمپرومائز کر لیجیے مصالحت کر لیجیے ایران کے بادشاہ رستم نے صاحب کرام کو بلا کر بھیجا صحابی اون پر بیٹھے ہیں زین نہیں کپڑا ڈالنے نہیں ہے تلوار ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی تلوار کو کپڑوں سے باندھا ہوا ہے اور پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے کہاں جا رہے ہیں بش سے بات کرنے اوباما سے بات کرنے وقت کی سپر پاور بلکہ اس زلیل ملون امریکہ کو سپر پاور کہنا یہ توہین ہے یہ نہتوں پر حملہ کرتا ہے دوسروں سے بھیک لے کر سترہ ملکوں سے بھیک لے کر حملہ کرتا بھکاری ہے کتا ایک مومن میرا اللہ کی قسم ایک آنکھ کا معذور ایک پیر کا معذور ستر سال کے قریب کا ملا اس کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں پوری طاقت پوری ملٹری پوری سائنس پوری ٹیکنالوجی آج تک ملا عمر کی پرچھائی کو نہیں پکڑ سکی مسلمان ملا عمر جیسے جوہر پیدا کر لے ایمانی طاقت پیدا کر لے ایسے ہزاروں امریکہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ وہ وقت آئے گا کہ کل تیرے اور میرے ٹائلٹ کی وہ صفائی کیا کریں گے دھنگی کا کام کیا کریں گے اللہ کی قسم یہ کوئی ڈائلگ نہیں یہ کوئی بھرکیلا جملہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا یہ امت ایک وقت وہ آئے گا کہ لا افقانہ بحری ارض بیت البدری ولا خبر اللہ خل اللہ کلمت الاسلام بھی عزیز وزیر زلیم اور کچے پکے مکان کے اندر اسلام داخل ہوگا دین پورے دید و اللہ ہو قسم اللہ کی قسم مجھے لگ رہا ہے ان عدالتوں کے اندر قرآن کے ذریعے سے فیصلے ہوں گے فقہ سے فیصلے ہوں گے اور جب آئے گا اتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا بڑا امامہ ہوگا لائے لائے گا ایک ہاتھ میں کلام میں پاک ہوگا ایک ہاتھ میں بخاری شریف ہوگی اور جب تو ہماری جہاز کا سفر کرے گا کوئی اس تک پہنی ہوئی رنڈی شراب کا بوتل نہیں پیش کرے گی میرے اللہ کی قسم ایک مولوی آئے گا ایک طالب علم آئے گا اور اس کے ہاتھ میں تجویز ہوگی ہر مسافر کو تجویز دے گا زمزم کے گھوم پلائے گا اور کہے گا کہو سبحان اللہی سب کا رالانہ ہابا ونا کنڈا لہولی مسلمان نوجوان آج میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام کا پرچم لہرائے گا یہودیت مغلوب ہوگی عیسائیت مغلوب ہوگی آج مصر کے حالات بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے پالتو تو کتے امریکہ کے پالتو تو آئے دن غرق ہو رہے ہیں فیونس کے اندر بحرین کے اندر لیبیا کے اندر الجزائر کے اندر سعودی مملکت کے اندر آج اسلامی حکمران جو ہے ان کی نیند جو امریکہ کے کتے تھے غلام تھے حرام ہو چکی ہے آج اسرائیل رات کا جو ہے سولہ چھوڑ چکا ہے آج وائٹ ہاؤس کے اندر دن رات میٹنگیں ہو رہی ہیں میرے محبوب نے سب پر گایا ایک وقت آئے گا کہ قصر ابیس قصر کے معنی محل کے ابیس کے معنی سفید کے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کرے قصر ابیت کا وائٹ ہاؤس میں میرے محبوب نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا قصر ابیت یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر میرے اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کی جائے گی تیرا وقت آ چکا ہے امریکی کتا تمہارے تابوت تیار ہے تم اپنی بربادی تم اپنی تباہی دیکھ چکے ہو افغانستان کے اندر تمہارا بسترا گول ہو چکا ہے فلسطین کا بچہ تمہارے توپوں کا مقابلہ بلین اور چھوٹی کنکریوں سے کر کر نصر من اللہ و ہم خرید کے شادیا میں بچا رہا ہے میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی آقا نے فرمایا کہ ایک یہودی کتا ایک مسلمان بچے کو دیکھ کر ایک چٹان کے پیچھے جائے گا مسلمان جا رہا ہوگا اور وہ یہودی سمجھے گا چلو میری جان بچ گئی اللہ کی قسم اللہ کی قسم ان کی تباہی آ چکی ان کی بربادی آ چکی افغانستان کے اندر ایک چپل نہیں بنتا ایک چشمہ نہیں بنتا ایک سوئی نہیں بنتی کپڑے کی ایک دھاری نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود ملک کا سپر پر ملک لانے والا وقت کا کپرو آج تیرہ سال کم ویسے ہو رہے ہیں ہار چکا ہے اپنی موت دیکھ چکا ہے تابوت کے بنانے والے کارخانوں کا وہ مخروض ہو چکا ہے ہر آئے دن ان کے تابوت جاتے ہیں ہر آئے دن ان کے ہوائی جہاز گرتے ہیں ہر آئے دن ان یہودی کتوں کے لاشے زمین کے اندر بکھیرتے ہیں اور جنگل کے درندے جس ان کی غذائی بنتے ہیں ان کی تباہی مقدر ہے میرے بھائی کہ وہ چٹان کہے گی اے مسلمان کہاں جا رہا ہے مسلمان کہے گا نماز کے لیے کام کے لیے وہ کہے گا کیا تجھے یہودی کتے کو نہیں مارنا ارے کہاں ہے دیکھ میرے پیچھے چھپا ہے وہ کہے گا رک جانا اپنے گھر سے جائے گا مرغے کو ذبح کرنے والی چھری لائے گا اور چٹان کے پیچھے جا کر یہودی کتے کو مارے گا مسلمان اللہ کے لیے میرے محبوب کے دامن میں آ جا قرآن کی طرف آ جا حدیث کی طرف آ جا بدر کی طرف آ جا حنم کی طرف آ جا صفا کی طرف آ جا روزے کی طرف آ جا حضرت مت ہمارا ہے زمزم ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے بخاری ہماری ہے اولیاء کا ہمارے ہیں ان کے پاس کیا ہے موتری گنگا ناپاک جمنا ہے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس مندر ہے ان کے پاس کیا ہے شرک ہے ان کے پاس کیا ہے کفر ہے ان کے پاس کیا ہے نجاست ہے ان کے پاس کیا ہے جہنم کا لہو ہے ان کے پاس کیا ہے جہنم کا پیپ ہے یہ جہنم کے ایندھن ہے یہ جہنم کے لہو پینے والے یہ جہنم کا پیپ پینے والے جا میرے بھائی اٹھ جا تجھ میں محمد بن خاصم کو دیکھ رہا اٹھ جا تجھ میں سلطان سراہدین ایوبی کو دیکھ رہا ہو اٹھ جا میرے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر اٹھ جا اور ٹیپو سلطان بن کر اٹھ جا محمود بن کر اٹھ جا اٹھ جا زمانہ تیرا منتظر ہے اٹھ جا میرے محبوب تیرے منتظر ہے جا مکہ فتح کا شادیانہ فتح مکہ کا جشن بنانے کے لیے منتظر ہے اٹھ جا میرے محبوب کے دل کو خوش کر دے اٹھ جا میرے محبوب کی آنکھوں کے اندر آنسو کو بند کر دے میرے محبوب روتے ہیں میرے محبوب روتے ہیں تو جانتا ہے کشمیر کی وادی کے اندر جموں کی جیلوں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹی جاتی ہے یہ فوجی درندے یہ فوجی درندے ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹتے ہیں اور ان کی عزت لوٹتے ہیں یہ داڑی والے مجاہدین اور غازیوں کو گرفتار کر کر کئی کئی دن ان کو بھوکا رکھتے ہیں پیاسا رکھتے ہیں اور پانی پوچھنے پر ان کے منہ پر پیشاب کرتے ہیں میرے محبوب کے دل کو سرما ہوتا ہوگا میرے محبوب ترقتے ہوں گے مسجد نبوی کے اندر جب بدل کے قیدی کے ہاتھ کو سختی سے باندھ دیا گیا تو آپ ساری رات تڑپتے رہے عبداللہ عباس ربی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخار ہے کا درد سر کا درد ہے کیوں بے قرار ہیں آپ نے فرمایا بدر کے قیدی کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا محبوب بدر کے قیدی کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے محبوب میرے آقا ایک چڑیا کے گھوسنے سے اس کے بچے کو نکالنے سے آپ تڑپ اٹھے ایک شکاری ہرن کے بچے کو شکار کر لیا ماں رو کر آ کر آپ کے پاس شکایت کری آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے اس کو آزاد کرایا اور ایک اونٹ کا مالک اس پر بہت زیادہ لادا کرتا تھا آپ تڑپ اٹھے آپ کے امتی جس کے خاطر آپ نے حسین کو قربانی دی جس کے خاطر اپنی بیٹی کی قربانی دی جس کے خاطر حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر فخر پاتا ہوا کرتا تھا جس کے خاطر امی جان کو تہمت لگی اور جس امت کے خاطر امی جان پر واقعی ہے ایک چاند دیکھ لیتی دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند یعنی نبے دنوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ نہیں جلا کرتا تھا اور چولہا نہیں جلا کرتا تھا کسی نے پوچھا امی جان گزر ماس کیسے ہوتا تھا تو امی جان نے فرمایا میرے خاندان کے کسی بچے کو میں دعا کا نامش دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور سفار اور کا لالچ دے کر میں کہتی جاؤ مدینہ طیبہ کے اندر جو کھاتا ہے کھجور اور بیچ چھوڑ دیتا ہے اس کو چن کر لے آؤ میں چن کر اس کو پانی میں بھگوتی ہماری سہی اور اختاری اس سے ہوا کرتی تھی اس امت کے خاطر میرے محبوب نے قربانی دی اس کے خاطر آپ کے گھر کے اندر پکڑ پاکا ہوا ایک مرتبہ سجدے میں جو گئے امی جان فرمانے لگی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں گے میں نے آپ کے پیر کے پنجے کو جو چھو کر دیکھا تو گرمی لگی جو زندوں کے جسم میں ہوتی ہے میں نے کہا اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے ہوں گے میں اپنے کام کو آقا کے جو ہے زبان مبارک کے قریب لے گئی تو میرے آقا کہہ رہے تھے ربھی حملی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا آج کے دن کے لیے مسلمان آج کے دن کے لیے کیا خیر و خیروں سن کر تو حالت جنابت میں حالت جنابت والی کتیا کے بغل میں پیشاب کی پوٹلی حیض و نفاس کی گندگی رکھنے والی کے جسم کے بغل میں تو نماز کو چھوڑ کر سو جائے حیال السلام حیال الفلاح کے موقع پر تو رنڈیوں کا ناز دیکھے صبح نہار کو سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر عبا بن ابھی مویت بن کر میرے محبوب کے چہرے پر پھوکے کیا کچھ نہیں کیا تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تیرے لیے جس کے دل میں اتنا رحم تھا جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اور بدر کے قیدی کے ساتھ جو بدر کے قیدی کو دیکھ کر سڑک گیا آج اس محبوب کی امت تہار جیل میں گلام تماموں گئے جیل میں ابو غریب جیل میں ان کو پیشاب پلایا جا رہا ہے ان کے منہ کو یہ کافر جوتوں سے روند رہے ہیں کیا تو سمجھ سکتا ہے کہ میرے محبوب کے دل کو کتنا صدمہ پہنچنے والا میرے دل گھر کے دل کو کتنی تکلیف پہنچنے والی ہے اٹھ جا جب جا میرے بھائی روزی مقدر ہے اللہ نے باغ کے پیٹ میں لکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی اور ایک دانے کو بڑھا نہیں سکتی موت مقدر ہے نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ وقت کے بعد آ سکتی ہے اور نہ اس موت کو کوئی تلا سکتا ہے اٹھ جا نوجوان اٹھ جا اٹھ جا جورو کے بہت سارے غلام ہیں دنیا کے بہت سارے کتے ہیں اور زمین کے بہت سارے رقبانے ہیں کھیت کے بہت سارے میں رہے ہیں تو نارا لگا ان ون وہ اے آسمان آج سے بات تو نہیں دیکھے گا اس زمین میں میرے محبوب کی لاپرواہی کو کہ آج یہ نوجوان جب چکا ہے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا آقا کے دین کے لیے ہے آقا کے دین کے لیے دین کی حفاظت کے لیے ہے آج گھبرا نہیں لیبیا کو دیکھ کر الجزائر کو دیکھ کر افغانستان کو دیکھ کر عراق کو دیکھ کر کیا تو نہیں جانتا کہ جب زلیخا پر ان کی سہیلیوں نے تہمت لگائی کہ تو ایک ملکہ ہو کر ایک غلام پر فریتتا ہے تو آپ جانتے ہیں واقعہ کہ اس نے ایک مارتے کا انتظام کیا اور ہاتھ میں چھریاں بھی پھل رکھے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا یوسف علیہ السلام گزرے تو ان کے حسن میں شریکتا ہو کر دیوانے ہو کر انہوں نے پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا وہ کتا نہ آئی دیا ہوں جانتا نہیں جانتا جس رب نے یوسف کو حسن دیا اور اس حسن کو دیکھ کر کاٹنے والوں نے اپنے ہاتھوں پر انگلیاں چلا لی تو اس پیدا کرنے والے رب میں کتنا حسن نہیں ہوگا اور اس کے لیے جب ہم مر رہے ہوں گے گولی لگ رہی ہوگی تیر لگ رہا ہوگا ہمارے جسم کے پرخ سے ہوں گے اور فرشتے آ کر کہیں گے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ان کی الا ردی کی راضیت مرضیہ کتنا مزہ آ رہا ہوگا کچھ تو بات ہوگی کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ آپ کو کیا چاہیے فرمایا سما اختل سما اہیا سما اختل سما اہیا سنوا اختل سن اہیا مجھے جنت دے دی جائے لیکن پھر دنیا میں آ کر میں جامع شہادت نوش کروں گا یہ مان جان شہادت کو مان جان شہادت کے راستے پر چل یہ راستہ مبارک راستہ جس کو نبی نے مانگا جس کو فاروق نے مانگا جس کو صدیق نے مانگا جس کو انصار نے مانگا جس کو مہاجرین نے مانگا جس کو پیغمبر رش کیا کرتے ہیں فرشتے رش کیا کرتے ہیں اللہ عمر شہادت اے اللہ ہوں گے کوئی اور کے کے کے غلام ہوں ہوں گے گے کوئی کوئی اور دنیا کندے مال نہیں مولا نہیں مولا میرے محبوب کو دیکھنے کے بعد جنت کے کے حسن کو سننے کے بعد تیرے عرش کے شاعر کو دیکھنے کے بعد اور اسے کوثر کی کیفیت کو جاننے کے بعد مولا جس دنیا کو بنانے کے بعد تو نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی لیلا اٹھا کر نہیں دیکھی اور جو دنیا تیرے نزدیک مچھر کے پر سے برابر حیثیت نہیں رکھتی اور جس دنیا کو میرے محبوب نے تھوک کر نہیں دیکھا اے اللہ اس دنیا کو ہم دل نہیں دکھاتے ہم مرنا چاہتے ہیں مولا ہم شہید ہونا چاہتے ہیں ہم عثمان غنی سے ملنا چاہتے ہیں حضرت حمزہ سے ملنا چاہتے ہیں حضرت بلال سے ملنا چاہتے ہیں جنت کے اندر ہم افطاری کے دستخان میں ہمارے محبوب کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھجور اور دودھ کی لہر شہد کی لہر کے اندر بیٹھ کر افطار کرنا چاہتے ہیں کوئی اور ہوگا جو امریکہ کا کتا ہوگا کوئی اور ہوگا جو ڈالر کا دیوانہ ہوگا کوئی اور ہوگا جو زمین کا پجاری ہوگا مولا ہم پہچان چکے ہیں حقیقت ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد خدا نہیں کریں گے آج کے بعد داڑھی نہیں مٹائیں گے آج کے بعد غیروں کی نقالی نہیں کریں گے آج کے بعد ہمارے گھروں کے اندر دانوں کے بول نہیں فجر ہوگی سوریہ یاسین کی آواز آئے گی رات ہوگی سوریہ واقعہ کی آواز آئے گی جمعہ ہوگی سورج تاخت اور درود پاک کی آواز آئے گی مولا آج یہود و نسارا کے اترن کو ہم نکال کر جلا دیں گے مولا تیرے محبوب کے لباس کو اپنائیں گے سورج کو اپنائیں گے سیرت کو اپنائیں گے مسلمانوں اللہ کی قسم سب کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کار حوض کوثر آقا کی محبت اور ریاض الجنہ پھر مایوسی کی کیا بات اٹھ جاؤ رحمت اللہ دیکھو شیطان مایوسی کا وائرس ہمارے جسم میں داخل کر رہا ارے بھائی مولویوں کا کام ہے کہنا مولوی کہتا رہے گا گمراہ کرے گا اللہ کی قسم مایوسی کی کوئی بات نہیں جب جاؤ میرے محبوب تمہیں سینے سے لگا لیں گے میرے آخا اپنے دامن میں لے لیں گے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کلیجے کو وحشی میں دبا دیا ہندا نے جسم کے ٹکڑے کر دیے میرے آقا نے ان کو معاف کر دیا آقا ہمارا جرم تو ہندا سے بڑا نہیں ہے ہمارا جرم حضرت وحشی سے بڑا نہیں ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غریب صحابی رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیے اور ملاقات کرنے کے بعد آخا کے دربار میں گئے حلق تو حلت تو رسول اللہ تو تو وہ یا رسول اللہ میں خود برباد ہوا اور دوسرا اپنی بیوی کو برباد کر دیا آقا نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا شیطان کا غلبہ ہوا اور بیوی سے صحبت کر بیٹھا آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دے ابو سلوا فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ کی وادی میں مجھ سے بڑا غلام کوئی نہیں میں کیا غلام کو آزاد کروں اچھا غلام آزاد نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ دو مہینے کے سات دن کے مسلسل روزے رکھو کہنے لگے مسلمان تیس دن کے روزوں میں یہ حالت ہو گئی سات دن کے اندر اور کیا حالت ہوگی اللہ کے نبی میں نہیں رکھ سکتا فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ کہا کہ جس میں صبح میں ملتا ہے دوپہر کو نہیں ملتا دوپہر کو ملتا ہے شام کو نہیں ملتا آج ملا کل نہیں ملا شہری میں ملا افطاری میں کچھ نہیں وہ کیا غریب کو کھانا کھلائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا ارو سلامہ انتظار کرو اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا نظم کر دے گا ایک صحابی آئے ایک بوریا اناج کا غلے کا اور ایک بوریا کھجور کا آقا کو تحفہ دے کر چلے گئے فرمایا ابو سلوا اللہ نے تمہارے کفارے کا انتظام کر دیا جاؤ مدین طیبہ کے اندر تم کسی غریب کو کفارے کے طور پر جو روزے کی حالت میں تم بیوی سے ملے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ بوریا اناج کا اور یہ کھجور کا دے کر آؤ صبح میں فجر پڑ کر گئے عشاء میں آئے بوریا صحیح سالم اناج کا کھجور کا ایک دانا ہٹا ہوا نہیں فرمایا ابو سلم کیا بات ہے فرمایا اے میرے محبوب میرے آقا اس مدینے کی وادی کے اندر مجھ سے بڑا بھکاری اور مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ملا آخا مسکرائے فرمایا گناہ بھی کیا اللہ نے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے انعام بھی دے دیا میرا محبوب وہ ہے جو گناہوں کے اقدار کے ساتھ جاتا ہے انعام لے کر آتا ہے میرے بھائی گاڑی بڑھانے والے سود کھانے والے میری ماں بے پردہ میرے بھائی میرے بہن بے جو ہے بے نمازی دیکھ میرے آقا گنا کر کر جب دربار میں گئے تحفہ دے کر بھیجے آخا آخا ہم نے اتنا بڑا جرم کوئی نہیں کیا ہم نے اتنی بڑی کوئی غلط غلطی نہیں کی ہم نے آپ کے دل کو دکھایا مکے والے دکھاتے رہے مدینے والے دکاتے رہے مولا آج ہم توحبہ کرتے ہیں مولا آپ کے دل کو نہیں دکائیں گے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے مولا بچوں کے تین کر بنا دیں گے بیوی کو بیوہ بنا دیں گے مال چھن جائے گا ملک چھن جائے گا آخا آخا ایک مرتبہ معافی تھے تو آقا یہ آپ کے آنے کا اور یہ آپ کے جانے کا مہینہ ہے آقا یہ آپ کے ہمارے اللہ کا یہ محبوب گھر ہے یہاں ہم وعدہ کرتے ہیں مولا داڑھی نہیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے اے آقا آپ کے آنسو کی قطرے کی لاد ہم نہیں رکھ سکے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سکرات کی حالت کے اندر آپ پردے کے اندر تھے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر تھے سکرات کی سختی تھی پانی بلکڑی کے برتن میں تھا ہاتھ ڈالتے چہرے انور پر بلتے اور دعا کرتے اللہ علی اللہ الموت موت اور اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے امی جان عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اپنے ابا حضور کو کہہ دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھایا کرے امی جان رونے لگی اور فرمانے لگی کہ نہیں آپ کسی اور کو کھڑا دیجیے میرا ابا میرا دل ہے جب وہ مسلح پر کھڑے گا آپ کو نہیں پائے گا رو رو کر اس کی حالت خراب ہو جائے گی آقا بالکل خوش ہو گئے اور دوسری مرتبہ فرمایا عائشہ تم اپنے ابا کو کہو جب پھر بات چل گئی پھر بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ ہوش آیا عائشہ میرا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کو کھڑاؤ اب حکم تھا آڈر تھا نافرمانی کرنے پر خدا کا قہر اور خدا کا عذاب تھا ابو بکر صدیق محراب کو سنبھال لیا بلا لفشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر متی پتھامت السلام یہاں سب بک گئی ابو فرماتے ہیں کہ صفوں کے بچنے کے بعد میں ذرا تاخیر سے آنے والا تھا وضو کر کر جب آیا بلال کی خامت ہو چکی تھی اور ابو بکر صدیق تبدیل تحریبہ رونی کی حالت کے اندر باندھ چکے تھے سے دیکھ رہا تھا کہ آقا کیا کرتے ہیں میرے آقا نے میرے محبوب نے امی جان کو فرمایا کہ عائشہ ایک مرتبہ جو ٹاٹ کا پردہ ہے اس کو ہٹا دے محمد آخری مرتبہ امت کو دیکھنا چاہیے آخری مرتبہ شوہر ٹی وی کو دیکھنا چاہتا ہے ماں باپ اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں مالدار اپنی گندی دولت کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے تجھے مجھے آج کے دن کے لیے یاد کیا کہ میرے محبوب کی سنتوں کا بتا اڑایا ہے ابو ہریرا پر ہیں عجیب منظر تھا کہ جب پردے کو سرکھایا گیا آخا نے دیکھ لیا پھر پردے کو ڈال دیا گیا پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ختم ہوئی ابو ہرا پر باتے ہیں میں نے رکاب نہیں باندھی میرے محبوب کے چہرے کو میں بھی تو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا تھا کیا ایک نظر آیا داڑھی منڈے نبی کے چہرے سے تجھے دشمنی نبی کی داڑھی سے تجھے دشمنی اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کل کتے سے بدتر میں مرے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے موت نہیں دے گا ذلت کی موت دے گا حضرت ابو ہریرا پرواتے ہیں اس کے بعد جب ہوش آیا آقا کو عائشہ امت سے میرا جی نہیں بھرا چاہتے تو فاطمہ کو بلا سکتے تھے چاہتے اور اقباج متحرات کو بلا سکتے تھے لیکن آقا نے کہا نہ آخری مرتبہ میری امت کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں پھر پردے کو سرکایا گیا دیکھا اور اس کے بعد پردے کو ڈال دیا گیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی تاری ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نوال کو مکمل یہ حالت تھی میرے بھائی اللہ قباث کا دے کر کہتا ہوں تو لوٹ جا لوٹ جا عزت ہمارے ہاتھ میں ہے کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے میرے اللہ کی قسم میری بات لکھ کر رکھ لینا اگر میری زندگی میں جھوٹ ہو جوتا لے کر میرے منہ پر مار دینا میری موت کے بعد جھوٹ ہو میری قبر پر پیشاب کر دینا دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس پر میرے محمد کا کلمے کا جھنڈا نہ لہرائے تو پھر کہنا تو سدھر جا تو ایمان والا بن جائے تیری زندگی میں سنت لے آ میری ماں میری امت کی بیٹی تو اپنے گھر کے اندر قرآن کو زندہ کر دے ارے تیری حیا تیری جیرت کو کیا ہو گیا اور تیری اماں کے سامنے تیری بیٹی کے سامنے تیری بیوی کے سامنے فلم کا زانی ڈرامے کا بدکار حرامی وہ آ کر ڈانس کرتا ہے اور کولے مٹکاتا ہے اور سنم سنم کہہ کر گالیاں دیتا ہے اور شوہر مسکرا کر خاموش ہے اللہ کے لیے اس شیطان کو اپنے گھر سے نکال قرآن سکھا نماز سکھا مدارس کی طرف رجوع کر اور تحجد کا اہتمام کر تلاوت کا اہتمام کر میرے اللہ کی قسم اگر تو توبہ کر لے گا اور مایوسی ہرگز ہماری شریعت میں نہیں اللہ فرماتے ریت کے ذرات کے برابر گنا سمندر کے جھاگ کے برابر گنا میرے بندے کو لے کر آ تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری مقدرت کا پتہ نہ کیوں مایوس ہوتا ہے کیوں مایوس ہوتا ہے دعویٰ کر لے معافی مانگ لے قسم کھا لے لوگ کہتے ہیں لڑکی مجھے کون دے گا مولویوں کی شادی نہیں ہوتی نوکری کون دے گا مولوی اپنے بچے کو نہیں پالتا سرکاری کام نہیں ہوتے مولوی کا راشن کارڈ پاسپورٹ کو نہیں بنتا ویزا نہیں استعمال ہوتا ارے عزت ہے عزت نبی کے اس پھولے میں نبی کے اس لباس میں توبہ کر لے میرے بھائی مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے شیطان مایوسی کا وائرس مسلمانوں میں داخل کر کر اس کے کا کام نہیں کہنا اللہ معاف کرے گا ضرور معاف کرے گا جب اس نے حضرت ریشی کو معاف کر دیا حضرت ہندا کو معاف کر دیا ابو سلمان گنا کرنے کے بعد بوریا اناج کا لے کر گئے اللہ کی رحمت اور اللہ کے نبی کی رحمت کے خزانے سے کیا ہم مالا مال نہیں ہو سکتے توبہ کر لے آج سے بھی توبہ ہوگی آج تیری زندگی بدل جائے گی کل جو سورج آئے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا نصر من اللہ و فخر اللہ کی مدد اور کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے کل جو سورج آئے گا وہ پیغام لائے گا انا فتح نالا کا مبینہ مسلمانوں تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے کل جو سورج آئے گا اپنی کرنوں سے پیغام لائے گا یا ان اللہ اے مومنو اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہماری مدد کرے گا امریکہ تباہ ہوگا رشیا تباہ ہو گیا اور برطانیہ تباہ ہوگا ابو غریب جیل ٹوٹ جائے گی گوانتا نامو بے کی جیل ٹوٹ جائے گی پھر ہی ہوگا حضرت عیسیٰ آئیں گے حضرت امام مہدی آئیں گے اور یہ دجال کی جھوٹی جنت میں امریکی کتے اس کا پیشاب پینے جائیں گے اور ہم ہمارے ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے ہمارے ساتھ امام مہدی ہوں گے اور یہ کافری جو آج ہم پر ڈنڈے برسا رہے ہیں آج ہمارے اوپر عدالتوں سے ظلم کر رہے ہیں مسجدیں چھین رہے ہیں کل انشاءاللہ ہمارے قدموں پر پڑھ کر ہم سے رحم کی مانگیں گے بشرتے کے بشرتے کے کہ بان تم العم ان کم تم تم صاحب ایمان ہو جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کروائے سنت رسول اللہ کی دولت سے مالا مال کروائے ہم جیے آقا کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جامع شہادت نصیب کروائے اس کے راستے کے اندر جینا اس کے راستے کا مرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کروائے الحمدللہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے عبد البلی صاحب ہمارے کام مولانا خواجہ صاحب اور دیگر علماء کرام کی محنتوں سے آج یہ جلسہ وقوع پذیر ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے لگ یہ رہا تھا ان لوگوں کو امپریشن اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا گویا کہ سرحد پار سے دہشت گرد آ رہا ہے حضرت کو بلائے تو گلاٹا ہو جائیں گا جھگڑا ہو جائیں گا داڑھی مڈانے سے فساد ہوتا ہے گنا سے امت میں خرابی آتی ہے دین کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہماری باتوں سے فساد رہا تھا تو جہاں جاتے ہیں وہاں ایک لاش نکلنا تھا ہر جگہ نورانی مسجد کے اندر ایک جنازہ ہونا تھا لیکن کفر کو ڈر ہے اور ظلم کو ڈر ہے داڑی منڈوں کو ڈر ہے بے نمازیوں کو ڈر ہے نبی کے دشمنوں کو ڈر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور جہاد کا علم بلند ہوگا بیدان بدر وبا ہوگا اسلام کی فتح ہوگی شرط یہ ہے آپ توبہ کر لو اور پھر آج کی رات اپنے آپ کو بدل لو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سننے کو عبر فرمائے ہے الحمد اس مسجد کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے اور ہماری مولانا کی سرپرستی میں اور کمیٹی کے جو مخلص احباب ہیں اس میں جو حفاظ کرام کلام بھول چکے تھے یا طالبات ہیں اور دیگر نوجوان ہیں خاصی تربیت ہوگی دعا کرے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی اس مدرسے کو نصیب فرمائے اللہ مزید ہدایت کے سرکش میں اس مدرسے اور مسجد سے جاری فرمائے حضرات ہم اپنے ساتھ کچھ بیانوں کے سیڑھی وغیرہ لائے ہوئے ہیں جس میں ہندوستان اور ریاست بیرون ریاست کی جو بیانات ہیں اہم ترین عنوانات پر کہ دہشت گرد کون ہے آج ہماری طرف الزام ہے کہ ہم دہشت گرد لیکن ہم نے ثابت کیا کتو تم دہشت گرد ہو تمہاری ملٹری تمہاری پولیس محکمہ تمہارا قانون تمہاری عدالت قانون بکتا ہے انصاف بکتا ہے ہم نے پولیس کی بیانوں کے سامنے پولیس کے محکمے کے سامنے دہشت گرد گون بنگلور کی چوک میں ہم نے جو ہے تقریریں کی اس قسم کی تقریریں اور پھر ہمارا جو مکتب فکر ہے دیوبندی حنفی اس کے بارے میں حملے ہوتے رہتے ہیں ان حملوں کا دفاع ہم نے کیا ہے خبر پرستی عملوں کا پوسٹ مارٹم سینکڑوں عنوانات ہیں آپ جہاں گانا بجاتے ہیں اس کو بجائیے اللہ تبارک تعالیٰ خدا جانے کب ہدایت کے فیصلے فرما دے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج باقی فرقے کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک ایس ایم ایس بھیجا گیا کیا ایس ایم ایس ایک مرد ایک عورت سفر کرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مرد کو پتہ لگتا ہے قتلے سے داڑھی سے کہ بھئی یہ مسلمان ہے نماز میں نماز کا گٹا عورت کو کیسے خواہ خواہ کا بلا بجے اتنا وقت اگر وضو کے سیکھنے میں لگے یہ گمراہی ہے میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وشال مبارک کا واقعہ پیش کر کر بتایا کہ جو عورت دیندار ہوتی ہے اللہ زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہ ایسی موت کسی عورت کو دیتا ہی نہیں جو حیات کی زندگی گزارے اور مرنے کے بعد بھیڑوں کے ان کے لاش کے حوالے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ عزت کی زندگی گزارنے والوں کو عزت کی موت دیتا ہے جو لوگ ایکسیڈنٹ کی موت مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہائی وے کے ارد گرد جو دیہات ہوتے ہیں کافی چوار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پانی پلاتے ہیں تو جب دنیا سے جاتے ہیں جو لوگ شہادت نہیں مانتے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا نہیں چاہتے جو لوگ نبی کے لیے جینا مرنا نہیں جانتے اللہ ہائی وے میں موت دیتا ہے اور دنیا کا آخری پانی کافر سے ملا کر ان کو اور کبھی کبھی وہ کافر حیران حیران کہو کہتے ہیں خدا نہ کرے کہہ دیا ایمان اس کا ایمان کا جنازہ نکل گیا تو جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت تو اس لیے یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے تو ہم نے اسلامی ایس ایم ایس کا ذریعہ جو ہے اسے کیپچر کیا ہے آپ اس میں ایکٹیویٹ کرنا ہے پرچے آپ کو تقسیم کیے جائیں گے اور آپ کی مسجدوں کے اندر وہ بورڈ لگایا جائے گا کیا لکھ کر جو حق کی بات لکھ کر آپ کو فلاں نمبر پر سینڈ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیجئے اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو عبور فرمائے اور دنیا بھرت میں کامیابی کا ذریعہ سب کو آمین ہے الحمد للہ